در دگنا واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ النار التي اور ڈرو تم اس آگ سے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے واطی اللہ اور اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہو اور جلدی کرو تم الا مغفرت تر بخشش کے رب ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہ جنت اور طرف جنت کے اور وہ سماوات چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمین جتنی ہے وہ عدت للمتقین تیار کی گئی ہے واسطے پرہیزگاروں کی الدینہ وہ لوگ یونفکون جو خرچ کرتے ہیں پھر سرائے بیچ خوشیوں کے وزرائے اور بیچ تکلیفوں کے ولکا الغیضہ اور دبانے والے غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کرنے والے لوگوں سے واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو لیسا اللہ کا من الامر ہے اس سے پہلے جنگ عہد کے بارے میں اجمالی طور پر قرآن مجید نے تھوڑی جیسی بات بیان فرمائی جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا اور آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کیفا یوفل ہو کومن شجو نبی ان لوگوں کو کیسے فلاح ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا و بنبیہم اور اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی جائے اللہ تعالی نے منع فرما دیا لیسا لاکا من الامر شیون میرے پیارے پیغمبر تیرا کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو تو ان کی حق میں بد دعا کرے ایک قول کے مطابق تو یہ جنگ عہد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ایک قول کے مطابق وہ شان نزول دوسرے قول کے مطابق جنگ عہد کے تقریباً چار مہینے بعد جنگ عہد کے چار مہینے بعد سفر کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا کچھ صحابہ کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل زکوان او ان قبیلوں کے لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جی ہمارے ساتھ آپ ایسے لوگوں کو بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت سے ان کے دلوں کے ارادے سے تو واقف تھے نہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا خرابی ہے آپ نے ستر قرآن کے قاری جن کو کہا جاتا تھا قرآن کے قاری یہ ستر آدمی ان کے ساتھ دیں ایک جگہ تھی بیر معونہ وہاں جب یہ صحابہ ستر صحابی پہنچے ان کافروں نے دھوکہ کر کے ان ستر صحابیوں کو شہید کیا بعض اقوال کے مطابق دو صحابی تو بچ گئے تھے اور اڑسٹھ اڑسٹھ صحابہ شہید کر دیے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کیونکہ صحابی جو صحابی شہید ہوتا وہ یوں دعا کرتا اللہ مخبر عنا نبی کا اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر دے دے اپنے نبی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑی اور ان قبیلوں کے حق میں بد دعا کی ریل زکوان اسیا یہ تین چار قبیلے تھے ان کے حق میں بد دعا کی اس کو کہتے قنوت نازلہ فجر کی نماز کے اندر رکوع کے بعد بد دعا کرتے تھے بلند آواز سے پڑھتے تھے صحابہ آمین کہتے جاتے تھے اس کو کہتے ہیں قنوط نازلہ اور قنوت نازلہ کے بارے میں فوکہ کہتے ہیں کہ اب بھی بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے اگر مسلمانوں پر کوئی ایسی آفت آ جائے کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں اب بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر کہاں پھیل جائے پھر بھی قنوتی ناظرہ کا پڑھنا جائز ہے ایک مہینے تک ان کے حق میں قنوت نازلہ پڑھ کر کے بد دعا کی ایک مہینے کے بعد اللہ نے روک دیا فرمایا لیسا لگا من مینالمرش ہے میرے پیارے پیغمبر تیرا کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کے حق میں بد دعا کرے بس جو ہو گیا ہو گیا اس میں تقریباً پانچ قول مفسرین سے منقول ہیں اس آیت کی شان نزول میں زیادہ تر انہی دو اقوال کو اختیار کیا گیا اور ایک قول وحشی بن حرب کے بارے میں بھی آتا ہے وحشی بن حرب وہ شخص تھا جس نے جنگ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا یہ وحشی وہ تھا بعد میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ایمان قبول کیا سچے دل سے توبہ کر لی پکا مومن بن گیا یہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے وہ بہت بڑی غلطی ہوئی یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کی تلافی کے لیے اتنا ہی بڑا کام کروں یہ وحشی بن حرب جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا شخص یہ وحشی بن حرب تھے بعد میں صحابی بن گئے اتنا بڑا کام کر دیا کہ مسلمہ قذاب جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا اس کو قتل کیا وخشی بن حرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے مدینے میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وہی اطلاع دے دی کہ میرے پیارے پیغمبر وہ شخص آ رہا ہے میں اللہ اس سے راضی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا اللہ راضی ہو گیا تو میں بھی راضی ہوں میرا اللہ راضی میں بھی راضی لیکن وخشی بن حرب کو کہو کہ کچھ دنوں تک میرے سامنے نہ آئے کیونکہ جب سامنے آئے گا مجھے اپنے چچا کی شہادت کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ممکن ہے میرے دل سے کوئی ایسی ایسے الفاظ نکل جائیں میری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں اس لیے کچھ دنوں تک اس کو کہو وہ میرے پاس نہ آئے اللہ نے فرمایا لیسا لاکہ مینا لمرش ہے میرے پیارے پیغمبر تیرا کوئی اختیار نہیں نہ تو غیب جانتا ہے نہ تیرا اختیار ہے اختیار بھی میرا اور علم محیط بھی میرا ان کا عبد معمور آپ تو اللہ کے عبد معمور ہیں بندے ہیں اللہ حکم دینے والا ہے آپ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے والے ہیں لوگوں کو خوشخبری سنائیں جنت کی فرما برداروں کو اور لوگوں کو ڈر سنائے جہنم کا آپ کا تو اتنا کام ہے باقی اما یتو او یتوبہ علیہ یا اللہ لوٹے اوپر ان کے یعنی اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے وہ توبہ کر کے پکے مومن بن جائیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ بعد میں مسلمان ہوں گے لیکن میں اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے اور وہی ہوا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو ایمان قبول کر چکے تھے ام او یتوبا علیہم اللہ ان پر لوٹے یعنی اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے میرے پیارے پیغمبر آپ خوش ہو جائیں گے او ہم یا اللہ ان کو عذاب دے کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے دنیا کے اندر ان کو قتل کی سزا مل جائے دنیا کے اندر ان کو قید کی سزا مل جائے دونوں صورتوں کے اندر اختیار اللہ کا ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وہ ہیں ظالم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر دیا لِلَّهِ اللہ کے لیے ملکن و خلقن و ملکن اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس زمین جو کچھ آسمانوں میں ہے ملک بھی اللہ کا ملک بھی اللہ کا خلق بھی اللہ کی اور تصرف اختیار بھی اللہ کا لاہ فی سماوات و معاف یغفر لمن یشا بخشے گا جس کو چاہے گا کہ جو آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوگا طلبگار ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے وہ و معیشہ اور جو آدمی اپنے گناہوں پر اصرار کرے گا حالت کفر کے اندر مرے گا تو و معیشہ جس کو اللہ عذاب دینا چاہیں گے عذاب دیں گے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا واللہ غفور الرحیم لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے یا الربا پہلی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جہاد یا انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو رہا کنار وہ تو کسی کو قرض ہنسنا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے بلکہ قرض دیتے تھے سود لے کر کے سود لیتے تھے قرض دیتے تھے اللہ نے فرمایا کہ نہ یوں نہ کرو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو لا تاکل الربا اضافا مضافتا نہ کھاؤ تم سود دگنا در دگنا اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دگنا در دگنا یہ تو نہ کھاؤ البتہ یعنی سود مفرد تو تم کھا سکتے ہو سود مرکب تم نہیں کھا سکتے یہ بات نہیں ہے قرآن مجید کے اندر احادیث نبویہ صاحب سرات و تسلیم کے اندر سود حرام ہے چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ مرکب ہو مفرد کا یہ معنی ہے ایک آدمی کسی کو دیتا ہے سو روپیہ جی یہ چھ مہینے کے بعد میں واپس لے لوں گا لیکن چھ مہینے کے بعد یہ قرض میں واپس لوں گا اور پانچ روپے یا دس روپے زیادہ لوں گا اب سو کے بدلے میں تو سو آ گیا اور جو اوپر دس روپے فالتو لیے اس کے بدلے میں کوئی نہیں ہے یہ ہے سود مفرد ربائے مفرد بعض لوگ یوں کرتے تھے کہ چھ مہینے کے لیے کہا کہ جی سو روپے لے لو چھ مہینے کے بعد سو روپے کے اوپر دس روپے زیادہ لوں گا اب اگر وہ مقروض مجبور ہوا قرض ادا نہ کر سکا تو یہ قرض ہوا ان دس وہ دس روپے بھی اصل قرض کے اندر ملا لیتا اب وہ کہتا ایک سو دس روپے قرض ہو گئے اور میں تجھے ایک مہینے کی مہلت دیتا ہوں اگر ایک مہینے کے بعد ایک سو دس روپے تو نے ادا کر دیے ٹھیک ہے ورنہ میں تجھ سے ایک سو بیس روپے لوں گا اب اصل قرض تو سو روپیہ تھا تھوڑا سی تھوڑی سی مہلت دی اب بیس کی بجائے وہ تیس روپے بن گئے یہ کرتے کرتے اتنا بن جاتا تھا اتنا بن جاتا تھا اس کو کہتے تھے سود مرکب ربائے مرکب زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ربائے مرکب ہی چلتا تھا اس لیے قرآن مجید کے کہا لاتا ربا الربا اضعافا تن دگنا در دگنا سود مت لو اب یہ معنی نہیں ہے کہ مطلق سود کھاؤ نہیں بلکہ سود کے بارے میں تو پہلے آیت گزر چکی ہے فا انوب ہر بن و رسول ہی اگر سود کھانے سے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور لیکن وہ قیامت کی جو اعلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان علامتوں کے اندر ایک علامت یہ بھی ہے کہ سود کھائیں گے نام بدل دیں گے اور موجودہ دور کے اندر سود کا کاروبار ہو رہا ہے نام بدل دیا کبھی پرافٹ نام رکھ لیا کبھی کوئی اور نام رکھ لیا کبھی کوئی اور نام رکھ لیا حدیث کے الفاظ یو سمبون ہو اس میں ہی نام بدل دیں گے لیکن ظاہر ہے کہ نام کے بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی شراب کی شراب کی بوتل کے اوپر اگر لیبل لگا دیا جائے دوائی کا شربت کا تو شراب شراب ہی رہے گی لیبل لگانے سے وہ چیز بدلے گی نہیں اسی طرح سود کا نام اگر بدل دیا سود کا نام بدل دیا تو سود حلال نہیں ہو جائے گا سود تو اسی طرح حرام رہے گا وطق اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ وطق النار اللہ کی اور ڈرو تم اس آگ سے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخواف و آیت فی القرآن قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ڈراوے والی یہ آیت ہے سب سے زیادہ ڈراوے والی یہ آیت ہے کیونکہ سود کھانے والوں کو آگ کے اس زمرے میں اس درجے میں ڈالا جائے گا کہ جو درجہ اصل میں تو تیار کیا گیا تھا کافروں کے لیے اصل میں کافروں کے لیے ہے لیکن سود کھانے والوں کو بھی اسی درجے کے اندر اسی زمرے کے اندر شامل کر دیا جائے گا اس آگ سے بچو جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اصل میں تو کافروں کے لیے تیار ہوئی تھی اور پہلے اللہ تیار کر چکے لیکن جو آدمی کافروں جیسے کام کرے گا وہ بھی تو اسی مقام پہ جائے گا وہ بھی اسی ٹھکانے پہ جائے گا سود نہ کھاؤ اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اپی اللہ و رسول لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو اللہ کی اطاعت وہی معتبر جو اللہ کے رسول نے بتائی اور ساری مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جلدی کرو تم تر بخشش کے یعنی الا اسباب مغفرت جلدی کرو تم ان اسباب کی طرف جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں میر رب وہ اسباب تمہارے رب نے متعین فرما دیے کیونکہ بخشش کے بھی اسباب ہوتے ہیں بخشش کے بھی اسباب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کے اسباب کون سے رکھے مثلا حدیث نے فرمایا اذا ہوا آلات جب آدمی وضو کرتا ہے غازالہ یدے ہاتھوں کو دھویا ہاتھوں کے گناہ گر گئے منہ کو دھویا منہ کے گناہ گر گئے اور سر کا مسا کیا سر کے اندر جو غلط سوچیں تھیں وہ معاف ہو گئے پیروں کو دھویا پیروں کے گناہ معاف ہو گئے یہ اسباب ہیں پھر جب نماز پڑھی نماز پڑھ کر کے اس نے اللہ سے معافی مانگی اور بڑے بڑے گناہ معاف ہو گئے یعنی الا اسباب مغفرت من ربکم ان اسباب کی طرف دوڑ لگاؤ جو بخشش کا سبب ہیں اور وہ اسباب کس نے دیے میر رب وہ جنتم اور دوڑو تم طرف اس جنت کے عرض السماوات تو اس کی چوڑائی ہے آسمانوں اور زمین جتنی کہ زمینوں اور آسمانوں کو ایک کپڑے کی طرح یکجا بچھا دیا جائے تو جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے اور جب چوڑائی اتنی ہے تو جنت کی لمبائی تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو للمتقین جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے آگے دو جماعتوں کا ذکر کر دیا ایک متقین کاملین اور ایک متقین ناقصین متقین کاملین جو بڑے ہی متقی بڑے پرہیزگار بڑے اللہ کے مقرب الزینہ یون فکون فرا وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں سرا خوشیوں میں ان کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں وہ ذرا تکلیف کہ خود بھوکے بھی رہ جائیں لیکن دوسروں پر خرچ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں خوشی میں بھی تکلیف میں بھی ول کا الغذا اور دبانے والے غصے کو کہ غصہ آ جائے غصہ پی جاتے ہیں قزم ان لفظی معنی آتے نہیں ہیں دبانا کاظم دبانے والا کاظمین جمع ہے والمین کاظمین غیزہ غذا کہ غصہ چلانے کی ان کے اندر طاقت ہے دیکھو نا ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور کو دیکھ کر کے ہمیں بڑا رحم آ جاتا ہے کمزور کو دیکھ کر کے ہمیں بڑا غصہ آتا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ عمل نہیں ہے ایک آدمی کو غصہ آئے وہ کہتے ہیں نا علماء کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اپنے ایک نوکر پر بڑا غصہ آیا قریب تھا کہ بادشاہ اس کو سزا دیتا وہ نوکر تھا بیچارہ لیکن اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی بادشاہ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ جی متقی وہ لوگ ہیں جو خوشی تکلیف میں خرچ کرتے رہتے ہیں والم الغیزہ غصے کو دبانے والے غصے کو پی جانے والے بادشاہ نے کہا کزم الغیزہ نے کا میں نے اپنا غصہ پی لیا بس غصہ ٹھنڈا ہو گیا بادشاہ کا اس نے کہا کہ جی صرف یہ نہیں بلکہ قصور وار لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اب وہ تو بادشاہ تھا سزا دیتا دے سکتا تھا بادشاہ نے کہا آفو تو ان کا میں نے تجھے معاف کر دیا وہ سبھی ختم ہو گیا میں نے تیرا قصور بھی معاف کر دیا اس غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں بادشاہ نے کہا احسن تو کا میں نے تجھ پر احسان کیا آتق تو کا للہ میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا جا تو آزاد ہے اب تو غلام ہے یہ تو صفتیں ہو گئی متقین کاملین کی اگلی آیت میں اس سے کم درجے کے جو متقی ہیں ان کی صفتیں گی اللہ الحمد اللہ اللہ الحمد البار الحمد الحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ حساب